آخرت کے بنانے کے لیے اللہ جل شاہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت دنیا میں ایمان اور علم کی زندگی کے رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کی دنیا اچھے سے اچھی حیات طیبہ کی شکل میں بنائیں گے اور آخرت ایسی اچھی بنے گی جنت کی اور اللہ کی رضا کی شکل میں کہ اس کے بعد کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی اور جو ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزارے چاہے دنیاوی اعتبار سے یہ کتنی ہی بڑے نقشوں کے مالی کیوں نہ ہو لیکن نتیجتاً اللہ ان کی دنیا کو اجاڑیں گے معیشتاً دنکا کی شکل میں اور آخرت ایسی اجڑے گی جہنم کی شکل میں کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی یہ پکی ٹھکی بات ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا فلن تجد اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا اللہ کی سنت کبھی بھی بدلے گی نہیں اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ساری انسانیت کے پنپنے کی یہ دو بنیادیں ہیں ایمان اور علم اسی لیے جناب رسول اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن دو چیزوں کو لے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے یعنی ہدایت اور علم کو اور ایمان اور علم کو اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش آتی رہے تو پوری دنیا ہری بری رہے اور ساری مخلوق زندہ رہے اس لیے کہ ساری مخلوق کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے وہ جالنا من الما ایک اللہ شنحئی اور اگر پانی کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا بیک وقت ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے جس طرح ساری مخلوقات کی حیات پانی میں ہے ایسا ہی ساری انسانیت کی دینی اور روحانی حیات ایمان اور علم کی رعایت میں ہے اگر ایمان اور علم کے ساتھ زندگی ہے تو جتنے انسان جن جن شعبوں میں جی رہے ہیں وہ انسان بھی زندہ ہے اور ان کے شعبے بھی زندہ ہے اور اگر ایمان اور علم اس کی رعایت سے زندگیاں خالی ہے تو ان شعبوں میں چلنے والے بھی مردہ ہے اور ان کے شعبے بھی مردہ ہے اس میں سے تعفن اور بدبو ہی نکلے گی اس میں خیانت نکلے گی اس میں جور و جفا نکلے گا انسانوں کے جان مال سے کھلواڑ نکلے گا غرض یہ ہے کہ اس میں تعفن کے سوا کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے ان کی زندگیوں سے بھی اور ان کے شعبوں سے بھی اور ان کے اور ان کے شعبوں کی حیات صرف ان دو چیزوں میں ہیں ایک ایمان اور علم میں اس لیے ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ایمان اور علم ہے تو ایمان کے کیا معنی ہے میرے دوستو ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی ہو جاوے ایک تو اللہ سے تعلق صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جاوے اور دنیا کا ہر انسان آٹھ چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کل انکان آبا حکم میں بیان کیا ہے تو ان آٹھ چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے اس لیے کہ اطاعت جو دین کی روح ہے وہ زندگی میں جو قائم ہوگی وہ محبت ہی کے راستے سے ہوگی اسی لیے فرمایا المحب لمن یحب و کا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت کر لیتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کی بات ماننے میں اس کو مزہ آ جاتا ہے اس لیے اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو جائے آٹھ چیزوں کے مقابلے میں کم سے کم اکاون فیصد اللہ کی محبت ان آٹھ چیزوں کے مقابلے میں ہو جائے کہ جو محبت اس کو اللہ کے اطاعت پر کھڑا کر دی دوسرے اللہ کے ساتھ تعلق کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے جو آدمی کو حرام سے بچا دے اس لیے کہ حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ خشیت اور ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی اس لیے اتنا ڈر پیدا ہونا مطلوب ہے کہ جو آدمی کو حرام سے بچا دے اور آدمی حرام سے بچ گیا تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے اتقل محارم تکن آبدناس اور میں حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو تیسری چیز میرے دوستو اتنا یقین دل میں پیدا ہو جائے زندگیوں کے بننے کا کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں اور اتنا یقین پیدا ہو جائے جو آدمی کو حالات کے تأثر سے نکال دے اس لیے کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے کبھی دنیا میں یکساں حالات نہیں رہتے کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے کبھی بیماری ہے کبھی تندرستی ہے کبھی مالداری ہے کبھی غریبی ہے کبھی راحت ہے کبھی تکلیف ہے یہ مختلف حالات آتے رہتے ہیں تو حالات کو سامنے رکھ کر جینے کے مقابلے میں حکم کو سامنے رکھ کر کے جینا آج آسان جو ہوگا وہ یقین کی طاقت سے پیدا ہوگا اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے دوسری بنیاد علم ہے اور روئے زمین پر علم صرف ایک ہی ہے اور وہ علم الہی ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبیوں کے دلوں پر اتارا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی پڑھنے پڑھانے کی دنیا میں لائنیں ہیں وہ سارے فنون ہیں اور فنون سے زندگیوں کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے ضروریاتی زندگی سے متعلق ہے زندگی کے بننے کی جو بنیاد ہے وہ علم الہی ہے کہ اس انسان کی زندگی بنے گی کہ جو ایمان کی طاقت سے اپنے اندر میں علم الہی پر جینے کی طاقت پیدا کر لے کہ زندگی خواہشات سے نکال کر حکم پر آ جائے اور طریقے پر آ جاوے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر گزرے گی اور حکم کے پورا کرنے کے لیے جو طریقہ نبی کے راستے سے ملے گا اس نبی کے طریقے پر گزرے گی یہ معنی ہے علم کے اور یہی علم جو ہے وہ زندگیوں کے بنانے کا ضامن ہے اس لیے یہ دو بنیادیں ہمارے اندر میں اور امت میں زندہ ہو جاوے یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اس لیے کہ میرے دوستوں اگر روئے زمین پر آپ نظر ڈالیں تو دنیا میں چیزوں کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ایمان اور علم ہی کی کمی ہے جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے اتنی چیزوں کی فراوانی ہے کہ آج سے سو سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی دنیا کا نقشہ یہ ہوگا لیکن اتنی ساری چیزوں کی فراوانی کے باوجود بھی انسانیت کے اور امت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے آپ یہ بتاوے اتنی چیزوں کی فراوانی کی وجہ سے دنیا میں امن بڑھا کہ خوف بڑھا کہ بھائی کیا بڑھا دوستی بڑی یا دشمنی بڑی حسن زن بڑا یا کہ بدگمانی بڑی جان بج جان مال کا تحفظ بڑا کہ جان و مال کا ضیا بڑا اگر آپ ایک ایک چیز کو لوگے تو انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے مسائل اور الجھ گئے اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے مسائل کا حل اللہ نے جو رکھا ہے وہ صرف ایمان اور علم کی رعایت میں رکھا ہے دوسری کوئی بنیاد نہیں ہے دنیا میں ایک ہی بنیاد ہے کہ ایمان اور علم پر مسائل سارے حل ہو جائیں گے انفرادی بھی اجتماعی بھی اور ایمان اور علم کی رعایت نہیں ہوگی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے سو گنا زیادہ ہو جائے تو انسانیت کے مسائل اور بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے بلکہ مسائل اتنے بڑھیں گے اتنے بڑھائیں گے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ مصیبت اور پریشانیوں کو لائے گا اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے اور اگر انسانیت مسائل کا حل چیزوں سے تلاش کرے گی جیسا کہ آج عادت بنی ہوئی ہے تو دل دل کی طرح زمین میں دستی چلی جائے گی کبھی نکل نہیں سکتی اس لیے میرے دوستو یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور علم کے بارے میں فکر مند بنا جائے کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دو بنیادیں کیسے زندہ ہو جا آج دنیا پر اگر آپ نگاہ ڈالے تو دنیا کی تقریباً آٹھ سو کروڑ کی آبادی ہے ان آٹھ سو کروڑ کی آبادی میں اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی ضروری چیز ہے دنیا کی پچہتر فیصد آبادی کا یہی حال ہے کہ جو جانتے نہیں ہے کہ ایمان کوئی ضروری چیز ہے اور ایمان پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے اتنا بھی نہیں جانتے عمل تو بہت دور کی بات ہے پچیس فیصد ایمان والوں کی ایمان والے دنیا میں ہیں ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں علم الہی کی رعایت سے زندگیاں خالی ہو گئی ہے اللہ ماشاء اللہ یہاں تک کہ ہمارے دینی افلاس کا حال یہ ہے آپ دنیا میں یہ کہہ دے کہ ستر مسلمانوں کے ملک ہے لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں سو فیصد ایمان والے پورے پورے دین پر چل رہے ہو ملک کو آپ چھوڑے کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتا سکتے تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں تین ہزار مسلمان بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور جس میں بیس ہزار مسلمان افراد رہتے ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو ایسا ایک گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں تو اب یہ سمجھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ دینی کمی جو آئی اس کی بنیاد کیا ہے یا معلومات کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ معلومات کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے فرائض معلوم ہے اور حرام معلوم ہے جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو دنیا میں وسائل کی بھی بہت زیادہ الحمد للہ فراوانی ہے ہر جگہ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے علماء بھی ہے دینی کتابیں ہر زبان میں بھی ہے اور اس کے علاوہ مفتیان کرام بھی ہے جہاں دینی مسائل معلوم کر کے اپنے دین پر چلا جا سکتا تو مسائل معلوم بھی ہے اور اس کے علاوہ وسائل بھی ہے لیکن دینی یہ کمی ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وسائل ہونے کے باوجود اور معلومات ہونے کے باوجود دین کی کمی کی بنیاد صرف دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور دین پر آدمی اپنے وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا بلکہ آدمی دین پر جو چلے گا وہ اپنے اندرون کی طاقت سے چلتا ہے اور اس طاقت کا نام ایمان اور یقین ہے اور ہدایت ہے کہ جب ایمان اور یقین آدمی کا بن جاتا ہے تو آدمی کے لیے ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلنا اور حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے دوسری بنیاد ماحول ہے کہ گھر سے لے کر محلے کا شہر کا ملک کا عالم کا ماحول دینداری کا بن جائے تو دینداری پر چلنا آسان ہو جاتا ہے یہ دو بنیادیں ہیں دین کے آسان ہونے کی ایک یقین بننا چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ ماحول بننا چاہیے اس لیے میرے محترم دوستو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پورے امت اور انسانیت کے سنبھلنے کی یہی دو بنیادیں ہیں تیسری کوئی بنیاد نہیں ہے ایک بنیاد ایمان ہے دوسری بنیاد علم ہے اور وقت کے تقاضے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وقت کا تقاضا جو ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر وقت پر وہ تقاضا پورا ہو جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ ہو تو صدیوں میں آنے والے فطرے مہینوں اور دنوں میں آ جاتے ہیں اتنی اہمیت ہوتی ہے وقت کے تقاضے کی اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ دیکھیں کہ تیویس سالہ دور نبوت میں تیزی کے ساتھ اسلام اپنی رفتار سے چل رہا تھا یہاں تک کہ فی گھنٹہ ایک سو بیس کلو میٹر کی رفتار سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا لیکن آپ کے وصال ہوتی ہی یکسر دنیا کے حالات بدل گئے ایسے حالات بدلے کہ ایک طرف ارتداد شروع ہوا ایک طرف نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ عورت بھی کھڑی ہو گئی نبیوت کی دعوے دار ایک طرف ہیرپ لدولہ کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ نبی آج دنیا میں نہیں رہے لہذا مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مانے زکات کھڑے ہوں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے نماز پڑھیں گے زکات ادا نہیں کریں گے چاروں طرف اتنے فتنے شروع ہوئے کہ اب اسلام کا دیا بجھے گا اب بجھے گا اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا اس تقاضے کو سب سے زیادہ جو سمجھا ہے وہ حضرت سے اکبر نے سمجھا ہے رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ آیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا تقریباً صحابہ کی رائے یہ بن رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی وجہ سے حالات بالکل بدل گئے ہیں جماعت تو بھیجنا چاہیے لیکن تھوڑے توقف کے بعد بھیجنا چاہیے ذرا سے حالات نارمل ہو جائے اس کے بعد جماعت بھیجی جائے تقریباً رائے یہ بن رہی ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تیویس سالہ نبوت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جو سبق سیکھا ہے کہ حالات کی وجہ سے حکم نہیں توڑیں گے بلکہ حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے اگر حالات آئیں گے تو ان حالات کو برداشت کریں گے اور جب حالات کو برداشت کریں گے تو حکم کی برکت سے اللہ حالات بنا دیں گے یہ سکھایا ہم نے اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے اسامہ کی جماعت رک نہیں سکتی اس لیے سب سے پہلے اسامہ کی جماعت جائے گی اور اسامہ کی جماعت میں جو لوگ ہیں وہ سب جائیں گے اللہ یہ کہ کسی سے اگر مانگا جائے کوئی فرد اور اسامہ اگر اجازت دے دے تو پھر وہ آدمی رہ سکتا ہے ورنہ وہ پوری جماعت جو ہے وہ جائے گی میرے محترم دوستو یہ اقدام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر یوں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صدیق اکبر یہ قدم نہ اٹھاتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا اور جب اس اقدام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر دو سوا دو سال میں اسلام کو جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے حضرت صدیق اکبر بھی وہیں چھوڑ کر جائے ہیں ایک بال کے برابر بھی اس میں کمی نہیں آئی یہ ان کے اس وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں ہوئی اس لیے میرے دوستو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو اپنی محنت میں فکر میں دعا میں لایا جائے کہ ہر فرد امت میں ایک تو ایمان زندہ ہو جائے اللہ کا تعلق زندہ ہو جائے دوسرا تعلق کی برکت سے علم الہی کی رعایت پر زندگی آئے اور خواہشات سے نکل جائے اب یہ دو بنیاد امت میں زندہ ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک شعبہ جو ہے وہ مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے نظام کا ہے سب سے پہلا شعبہ ہمارے پاس میں مکتب کا ہے کہ ایک چھوٹے سے محلے میں مکتب کا ایک نظام ہے جس میں دس بیس بچے پڑھتے ہیں سو پچاس ہزار بچے پڑھتے ہیں جس میں ایک دو دس بیس مدرسین پڑھاتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ دارالعلوم کا نظام ہے جس میں تخصصات ہے یہ سب سے پہلا شعبہ ہے اور اس کی غرض جو ہے وہ ایمان اور علم ہی کو زندہ کرنا ہے کیوں بھائی اس کے لیے کوئی کوئی غرض ہے کیوں بھائی مکتب سے لے کر دارالعلوم کی بنیاد کیا ہے یہی بنیاد ہے نا یہی بنیاد ہے اگر یہ بنیاد نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے دنیا ہو جائے گا ان شعبوں کے دین ہونے کی بنیاد ایمان اور علم ہے کہ اس مکتب سے لے کر دارالعلوم کا جو نظام ہے پورا عالم میں اس سے مطلوب جو ہے وہ ایمان اور علم کو امت میں زندہ کرنا ہے دوسرا شعبہ ہمارے پاس جو ہے وہ تسکیے کا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر فرد امت میں صفت احسان پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پر زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے کہ بھائی تصوف کی اور تزکیے کی یہی غرض ہے کہ اور کوئی غرض ہے کہ یہی غرض ہے تو دوسرا ہمارے پاس شعبہ جو ہے وہ تزکیے کا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان اور علم کو زندہ کرنا مقصود ہے تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تعلیف کا ہے کہ حروف تہجی سے لے کر بڑی سے بڑی کتابیں ہر فن میں اور ہر علم کے میدان میں لکھی جا رہی ہے اور اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی کو زندہ کرنا ہے اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ ہو تو ان کی کتابوں کا پڑھنا یہ صحبت کا بدل بن جائے گا کیا بن جائے گا صحبت کا بدل بن جائے گا اسی لیے آپ دیکھو آپ اور ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ان اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھا جائے تو کمزوری دور ہو جاتی ہے یہ صحبت کا بدل ہے اس لیے کہ اسی غرض کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ تین شعبے ہمارے پاس میں ہیں ایمان اور علم کو زندہ کرنے کے لیے اور تینوں شعبے اپنی جگہ پر یکساں ضروری ہے اس میں تقابل نہیں ہو سکتا کہ یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ کم ضروری ہے اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی شعبے سے پورا ہو سکتا ہے دوسرے شعبے سے پورا نہیں ہو سکتا جیسے آدمی کے بدن میں آنکھ ہے زبان ہے کان ہے تو اس میں تقابل ہو سکتا ہے کہ بھائی آنکھ زیادہ ضروری ہے کان کم ضروری ہے اور کان کم ضروری ہے زبان زیادہ ضروری ہے تقابل نہیں ہو سکتا کہ یہ تینوں اعضاء ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے اس لیے کہ ہر عضو سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا ایسے ہمارے ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا اگر کسی مسجد سے چار مہینے کی جماعت نکل رہی ہو اور کوئی آدمی اپنے دس سال کے بچے کو لے کر آئے اور امیر صاحب سے کہے کہ میرے اس بیٹے کو آپ چار مہینے کے لیے لے کر جاؤ تو کیوں بھائی امیر صاحب دس سال کے بچے کو لے کر جائیں گے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی آپ اس بچے کو آپ کے محلے میں جو مکتب کا نظام ہے وہاں بٹھا دو اس کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی پچہتر اسی سال کے بڑے میاں دالم میں چلے جائے اور محتمیم صاحب سے یہ کہ بھئی آپ تو مجھے عالم بنا دو مجھے عالم بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے تو بھئی محتم صاحب کیا کہیں گے محتم صاحب کہیں گے کہ بھئی آپ کی عمر جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے اس لیے آپ کی عمر تو اب جو ہے آپ کی ضرورت جو پوری ہوگی آپ کے محلے سے چار مہینے کی صحیح وقت لگانے والی جمع چلی جائے اس کے ساتھ وقت لگا دو آپ کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی باقی آپ اپنے پوتوں نوازوں کو ہمارے پاس بھیج دو ہم ان کو حافظ عالم بنا دیں گے اگر بڑے معیار زبردستی رہ لیں گے تو دس دن میں بچے ان کی وہ حالت بنائیں گے کہ بغیر بتائے ہوئے راتوں رات جو ہے وہ چلے جائیں گے کہ وہ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں ان کی ضرورت یہاں نہیں پوری ہوتی وہاں پوری ہوتی ہے بچے کی ضرورت چار مہینے میں نہیں پوری ہوتی ہے مکتب میں پوری ہوتی ہے اس لیے کہ ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے پورا ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا اس لیے میرے دوستو اچھی طرح کچھ باتیں ہم کو اس مجلس میں سمجھنی ہے یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو مل جل کر کے سمجھنی ہے اور وقت کے تقاضے کو اچھی طرح سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے اس لیے میرے دوستو یہ شعبے ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے یہ سمجھیں اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا کسی در کسی میں بھی اور نہ کوئی شعبہ ہلکا ہو سکتا ہے اس لیے کہ شریعت کا اصول اعلیٰ تحقیرن من المعروف شیعہ اور میں نیکی کے کسی درجے کو آپ حقیر نہیں سمجھ سکتے نیکی کا ہر درجہ اپنے مقام کے اعتبار سے بہت اونچا ہوتا ہے اس لیے کسی کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے کسی کا استقابل اس میں نہیں ہو سکتا یہ سارے شعبے اپنی جگہ پر یکساں ضروری ہے اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان شعبوں سے امت کا وہ طبقہ استفادہ کرے گا جس کے اندر میں طلب ہے اس لیے کہ امت میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ طالبین کا ہے اکثریت بے طلبوں کی ہے اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے دس فیصد امت میں طالبین ہیں نبے فیصد بے طلب ہے کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ غلط کہہ رہا ہوں آپ اپنے محلے کی سطح سے اس کو دیکھیں اپنے شہر کی سطح سے دیکھیں ملک کی سطح سے دیکھیں عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت کی نبے فیصد طبقہ وہ ہے جس کے اندر میں طلب نہیں ہے دین کی اور بے طلبی کی وجہ سے دین میں کمی ہے مشکل سے دس فیصد جو ہے وہ طالبین ہیں اور یہ طالبین جو ہے یہ ان شعبوں سے استفادہ کریں گے مکتب میں بچے آئیں گے طالبین کے اللہ والوں سے استفادہ طالبین کریں گے دینی کتابوں کو طالبین پڑھیں گے جو بے طلب ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کریں گے اس لیے میرے دوستو یہ دس فیصد اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ ضروری ہے کہ دس فیصد کے لیے بھی ضروری ہے یہ بلکہ جتنی ضرورت ہے اس سے کمی ہے اس لیے کہ اگر ہم ضرورت ہماری پر سوچنے پر جائے تو ہماری ضرورت تو بہت زیادہ ہے اگر آپ مکتب سے لے کر دارم کا نظام اگر آپ سوچے تو پوری دنیا میں مشکل سے تین فیصد بچے ہمارے پاس میں ہیں جو مکتب سے لے کر دارم کا جو نظام ہے آپ اچھی طرح اس کا جائزہ لینا میں جو کہہ رہا ہوں کہ مشکل سے تین فیصد بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں ستانوے فیصد بچے باطل کے نظام تعلیم کے ماتحت ہے جہاں ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے صرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کا نظام نہیں ہے بلکہ ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارتداد کی تین قسمیں ہیں فرمایا سب سے پہلے ارتداد ذہنوں میں آتا ہے اور ارتداد ذہنی یہ ہے کہ ناؤز باللہ آدمی کا یقین یہ بنے کہ زندگی دین سے نہیں بنے گی ڈگری سے بنے گی چیزوں سے بنے گی عہدے سے زندگی بنے گی ارتداد ذہنی ہے اور ارتداد ذہنی کا بیچ پڑ گیا اندر تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عمل ہوگا اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی نماز ہوگی بے حیائی اور برائی سے روکے گی نہیں زکات ہے تو وہ بخل کو دور نہیں کرے گی روزہ تقوی نہیں پیدا کرے گا اور ہر زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے گا اس لیے کہ عمل کی طاقت اس کے یقین میں ہوتی ہے اس لیے فرمایا سب سے پہلے ارتداد ذہنی ہے کہ یقین یہ بنے کہ نعوذ باللہ زندگی دین سے نہیں بنے گی چیزوں سے اور ڈگری سے اور ملک اور مال سے بنے گی یہ ارتداد ذہنی ہے اس کا بیج پڑ گیا اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو اب آگے کا مرحلہ آئے گا اور آگے کا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے کہ اب دین کی جگہ جو ہے وہ دنیا لے گی جب دین سے نعوذ باللہ کامیابی نہیں ہے تو اپنی طاقت دین پر کیوں لگائی جائے پوری طاقت دنیا پر لگے گی تو دین کی جگہ دنیا لے گی اب ارتداد عملی شروع ہوگا اور ارتداد عملی کا حال یہ ہے کہ امت کی اکثریت بے نمازی ہے آپ نماز پر ہی لے لو اس کے آگے کی دین کا حال کو اللہ ہی حافظ ہے کہ اکثریت امت کی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ نہیں ہے کہ جو ایمان کی پہچان ہے اسی لیے اذان ہو جائے تو مسجد میں آنا یہ ایمان کی علامت بتائی کہ جب مسجد میں آنے کے آلے والے کو دیکھو تو یہ سب کہو کہ یہ ایمان والا ہے اور اگر مسجد میں آنے کا عادی نہیں ہے تو اس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ایمان والا بھی ہے کہ یہ نہیں اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے اگر اس کا علاج نہ ہو جائے تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد قولی کا ہے کہ نعوذ باللہ زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ یہ زبان پر یہ ارتداد عمل ارتداد قولی ہے کہ زبان پر ارتداد آتا ہے جس میں آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اور ارتداد قولی جو ہے وہ دو دو موقع پر آتا ہے ارتداد قولی ایک تو اس وقت میں آتا ہے کہ جب ماحول میں اتنا بیکار ہو جائے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا مکان اور عورت رہ جاوے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کھانا ملنا چاہیے کپڑے ملنا چاہیے مکان ملنا چاہیے سواری ملنا چاہیے اور عورت ملنا چاہیے زندگی کا مقصد یہی بن گیا تو اب زبان پر ارتداد آ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ دین کی کیا ضرورت ہے کیا دین نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ملے گا کپڑا نہیں ملے گا مکان نہیں ملے گا سواری نہیں ملے گی عورت نہیں ملے سب کچھ ملے گا تو زبان پر جو ہے وہ تعداد قولی آتا ہے دوسرا مرحلہ ارتداد قولی کا اس وقت میں آتا ہے جب کسی ملک کے حالات بدل جائے کہ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف جائیدادیں ہیں اب دو مرحلے سے آدمی گزر چکا ہے ارتداد ارتداد ذہنی سے بھی ارتداد عملی سے بھی اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جائیداد کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دے اسی بنا پر اندلس میں جب حالات آئے اور اس میں ایک طرف کہا دیا گیا کہ سامنے جہاز ہے جس کو اسلام چاہیے وہ جہاز میں بیٹھے ہو نکل جاؤ اور جس کو جائیداد چاہیے وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے لیکن اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہاں، جب میرے دوست کو جانا تھا نکل گئے بچ گئے اور جو وہاں رہ گئے ان کی اور ان کی نسلوں سے اسلام ختم ہو گیا پچاسوں سال اس ملک پر ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اذان نہیں ہوئی یا دنیا کی ساری بڑی بڑی مسجدیں تھی بڑی بڑی درسگاہیں تھیں تھی بڑے بڑے کتب خانے تھے یہاں تک کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے کہ جب غیروں کا تسلط ہوا ہے اور کتب خانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مجمع طے کیا گیا اس کو سنبھال کر کے اور تحقیق کر کے کچھ رکھو کام کی باقی ضائع کرو تو اس کو ضائع کرنے میں پچاس سال لگے اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس شعبے تھے لیکن یہ جب ارتدا سے گزرے ہیں تو ایک موقع یہاں پر آیا کہ بڑی تعداد وہ رہے گی کہ جو جائیداد کو قربان نہیں کر سکتی ایمان کے مقابلے میں ان کے زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا اور ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں اسلام سے نکل گئی اس لیے میرے محترم دوستوں ہمارے پاس ضرورت تو زیادہ کی ہے جتنے ابھی پاس ہمارے پاس شعبے ہیں وہ تین فیصد تک کے لیے ہے جبکہ ضرورت ہے ستانوے فیصد کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر بھی کرنا چاہیے محنت بھی کرنا چاہیے اور دعا کی طاقت بھی لگانی چاہیے اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان فرما دی اس لیے میرے دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تین فیصد جو مدرسے میں ہیں اور دس فیصد امت کا طبقہ جو ہے وہ طالبین کا ہے اب نبے فیصد بے طلب ہے تو ان کے اندر میں کام کی کیا شکل ہے اور نبے فیصد کے اندر میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تینوں ہیں اور دین اسی وقت میں چل سکتا ہے جب تینوں میں ایک ساتھ دین آئے مرد میں دین آیا عورت میں دین نہیں ہے تو زندگی پر مرد کا دین عورت کے ہاتھوں خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھداروں کا مجمع ہے عورت کی زندگی میں دین ہے مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پوری زندگی مرد کے ہاتھوں عورت کا دین برباد ہوتا رہے گا خوشی غمی میں مرد اور عورت میں دین ہے بچوں میں دین نہیں ہے تو مرد عورت کا دین بچوں کے ہاتھوں زندگی پر خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا چند بچیوں نے ہمارے ذمہ دار کے پاس خط لکھا کہ ہم اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیاں تھی ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے نبی کون ہے اور آخرت کیا ہے ہمارے محلوں میں تعلیم شروع ہوئی ہم نے محلے میں جانا شروع ہوا اپنی ماں کے ساتھ اور وہاں پر جانے سے پتا چلا کہ اللہ نبی آخرت کی کوئی بہت بڑی حقیقتیں ہیں لہذا ہم نے اپنی زندگی کو سنوارا ہم نے یہ برقع بھی پہن لیا نماز روزہ بھی شروع کیا اب ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی خوشحال گھرانے میں رکھ کر کے کرا دیا ہے اب ہمارا شوہر کہتا ہے کہ مجھے کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے بتاؤ ہم اسلام کو چھوڑ دے یا شوہر کو چھوڑ دے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو ایسی لڑکی چاہیے جو ہمارے دوست آئے تو ان سے ہاتھ ملاوے ہنسے بولے ایسی لڑکی چاہیے بتا کر ہم کیا کریں اسلام کو چھوڑے یا ہم شوہر کو چھوڑے اس لیے میرے محترم دوستو دین جو چلتا ہے وہ تینوں مج... کے ایک ساتھ آنے سے چلتا ہے کہ بھائی ایک وقت میں مرد میں عورت میں اور بچے میں دین ایک ساتھ آنا چاہیے اسی لیے ہم کو وہی ہم ہم کو حکم دیا گیا سما علیکا نتبع ملت ابراہیم حنیفہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے پاس وہی بیچتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے اسماعیل اور حاجر ہے علیہم السلاۃ وسلام کیا اس میں تین ایک ساتھ ان کے اندر میں دین ہے مرد میں بھی عورت میں اور بچہ میں بھی اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائے تو اتنا بڑا حکم آسان کیسے ہوا کہ مائیں حاجرہ نے ہو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے تو تعاون کی وجہ سے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ السلام کو اپنے ہاتھوں ذبح کرے تو اتنا بڑا حکم آسان کیسے ہوا اتنا بڑا حکم آسان ایسے ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا ابت فالمات فالما تو انشاء اللہ من الصابرین فرمایا ابا آپ کو اللہ جو حکم دے رہے آپ کر گزریے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا تو دین زندگیوں میں جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلے گا اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کام شروع کیا تو پہلے دن حضرت ابو بکر آئے حضرت خدیج آئی حضرت علیب نے ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے اور یہ تین فردوں سے امت کا بننا شروع ہوا اس لیے میرے دوستوں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دین بیک وقت میں مردوں میں عورتوں میں اور بچوں میں تینوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے جب ایک ساتھ آئے گا تو چلے گا اور ایک ساتھ نہیں آئے گا تو ایک کا دین دوسرے کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا اب میرے دوستو یہ سوال یہ ہے کہ یہ تینوں میں اور ہے بے طلب ان کے اندر میں دین آنے کا کیا راستہ بے طلب میں کام کرنے کا کیا راستہ ایک پہلا سوال ہے دوسرا سوال میرے دوستو یہ ہے کہ بے طلبوں میں کام کون کرے یہ دوسرا سوال ہے کہ بھائی آپ سمجھے میری بات کو یہ دو سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں کون کام کرے کس کی ذمہ داری ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بے طلبوں میں کام کرنے کی شکل کیا ہو کہ ان بے طلبوں میں کام کیسے کیا جائے اگر اس کو آپ اور ہم غور کریں گے تو اس میں میرے دوستو انصاف کی شکل ایک ہی نظر آتی ہے کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کے لیے کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں بنا سکتے کہ صرف علماء ہی کریں اس لیے کہ بعض بعض ملک تو دنیا میں ایسے ہیں کہ اس پورے ملک میں ایک عالم ربانی نہیں ہے کہ جو ایمان والوں کی دینی قیادت کرے ایسے ملک آپ کو دنیا میں ملیں گے آپ جا کر کے دیکھو ایک بھی عالم ربانی نہیں ہے کہ جو اس ملک کی قیادت کرے دینی تو صرف علماء کے حوالے آپ نہیں کر سکتے ایسا ہی صرف تبلیغ والوں کے حوالے نہیں کر سکتے کہ تبلیغ والے کریں اور باقی جو ہے وہ دوسرے کام کریں اس لیے کہ تبلیغ والے بھی پوری دنیا کو مہمت کو سامنے رکھ کر کتنا فیصد ہے آٹے میں نمک کے برابری ہے کسی ملک میں زیادہ ہے کسی ملک میں کم ہے ورنہ اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو آٹے میں نمک کے برابر بیچارے تبلیغ والے ہیں تو تبلیغ والوں کے ذمے بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کسی اور کے ذمے نہیں کر سکتے انصاف کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ دس فیصد جن میں دین کی طلب ہے وہ آپس میں مل جل کر کے نبے فیصد کو سنبھالے انصاف کا تقاضا ہے انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ دس فیصد امت کا طبقہ جس میں دین کی طلب ہے چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو ملازمت سے ہو ڈاکٹری سے ہو انجینئرنگ سے ہو مدرسے سے ہو خانقاہ سے ہو یا تدریس اور تعلیف اور تصنیف اور تعلیف سے ہو جس شعبے سے بھی ان سے تعلق ہو یہ دس دس فیصد مل جل کر نبے فیصد کو سنبھالنے کا کام کریں اور اس دس فیصد میں علماء کرام کی جماعت صفحے اول میں ہو اس لیے کہ ہماری پوری پندرہ سو سالہ تاریخ میں جب کبھی بھی اسلام پر مسلمانوں پر حالات آئے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو علماء ہی نے سنبھالا ہے جب ہمارے ہندوستان میں جب ایک فتنہ آیا بہت بڑا باہر سے اتنا بڑا فتنہ جس فتنے کو علماء کرام ہی نے بھاپا کہ اگر اس کے قدم جم گئے تو اسلام کی شبی بھی مشق ہو جائے گی اور مسلمانوں کی شبی بھی مشق ہو جائے گی لہذا اس وقت میں علماء نے دو کوشش کیا ایک اسلامی نظام کو بچانے کی کوشش کیا لیکن بہرحال مقدرات ہے کہ وہ چیز بچ نہیں سکی اور ایمان والوں کو اور علماء کو میدان میں شکست ہو گئی تو دوسری فکر علماء کرام نے اسلام کو بچانے کی کیا کہ اس ملک میں اسلام بچنا چاہیے اور اسلام کو بچانے کے لیے جو کوشش علماء نے کیا الحمد اس میں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دیا اس لیے جو اسلامی تشخص آپ کو ان ملکوں میں نظر آ رہا ہے وہ اسلامی تشخص آپ کو دنیا کے کسی مسلمان کے ملک میں بھی نظر نہیں آئے گا یہ میں پوری دعوے کے ساتھ یہ بات آپ کو کر سکتا ہوں کہ جو اسلامی تشخص آپ کو ان ملکوں میں نظر آئے گا جہاں ہمارے علماء ربانین نے اس فتنے کو بھاپ کر اسلام کو بچانے کی کوشش کیا ہے وہ اسلامی تشخص کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک ملک میں ہم گئے مسلمانوں کے اور اس کے الفتہ میں گئے پچاسوں کا حال آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ سب کلین شیو تھے ٹائی میں تھے سوٹ بوٹ میں تھے اور جتنے اوپر وہ بڑے بھی اور چھوٹے سب ایک ہی حال میں تھے آپ انداز لگاؤ کہ عوام کا کیا حال ہوگا جب علماء کا یہ حال ہے اور مفتی کرام کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا اس لیے میرے دوستو اسلام کو بچانے کے لے لے بچا گئے اور جو اس ملکوں کے لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے الحمد ان کے اوپر ارتداد کا خطرہ کم ہے بہ نسبت اور ملکوں کے لوگوں کے کیوں بے بات سمجھ رہے میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ ہمارے علماء ربانین کی تربیت کا اثر ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے ایمان والوں کو یہ بات سمجھایا کہ دین تمہاری ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے کوئی ملک آ کر تمہارے دین کی فکر نہیں کرے گا تم کو اپنی حفاظت کرنا ہے چنانچہ ہمارے ملکوں کے لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے الحمد ان کے پر اتحاد کا بھی خطرہ نہیں ہے فسق اور فجور کا خطرہ تو ہر جگہ منڈلا ہی رہا ہے لیکن اتحاد کا خطرہ ابھی بھی الحمد نہیں ہے ان لوگوں کے اندر میں جو ان ملکوں سے نکل کر دنیا کے کونوں میں جا کر کے آباد ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے وہ مضبوط قلعے انہوں نے بنا دیے ہیں کہ ان کی نسل اللہ نے چاہا تو یہ برباد ہونے سے انشاءاللہ بچ جائے گی اس اس لیے میرے دوستو یہ یہ بات کی ضرورت ہے کہ دس فیصد مل جل کر کام کریں اور اس میں علماء کرام صفے اول میں ہونا چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے علماء کرام آپ حضرات اس کے لیے تیار ہے اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ دس فیصد مل جل کر کریں اور اس میں علماء کرام صفحے اول میں ہونا چاہیے دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ان میں کام کیسے کریں تو ان میں کام کیسے کرنے کے تعلق سے اگر آپ سوچیں گے تو ایک ہی راستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ صرف ان کے پاس جانا ہے بے طلبوں میں کام کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں سوائے بے طلبوں کے پاس جانے کا اسی لیے آپ دیکھو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی ایسے زمانے میں بھیجے ہیں جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ایسے زمانے میں نبیوں کی بیاست ہوتی ہے اور سارے نبیوں کو ایک ہی کام دیا جاتا ہے کہ لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے نہیں آپ کو ان کے پاس جانا ہے سارے نبیوں کو کام کا یہی اسلوب دیا گیا اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بڑے آدمی ہیں بڑے لوگوں میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت یہ علماء کرام کو ضرور پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے ان کے زمانے کی بہت بڑی جھلک اس کتاب میں مولانا علی میاں صاحب نے لکھی ہے جمع کیا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رائے پور حضرت رائے پوری کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت رائے پوری نے مولانا سے یہ فرمایا کہ مولانا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو ابھی تو آپ دلی حضرت دہلوی کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو یہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے لیکن اخص الخاص تعلق کوئی کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ میں ہے یہ بات مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تو یہ اتنا بڑا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں یوں کہتے ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں اور میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے اور اس کام کی وہی خصوصیت ہے کہ ایک بے طلبوں میں جا کر ان کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا پھر ان کے بعد میں ان کو اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی نافرمانی کا نقصان سمجھانا حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا تیسری بات ان کو آخرت سمجھانا اس لیے کہ بے طلبوں میں جو طلب پیدا ہوگی وہ توحید کے راستے سے رسالت کے راستے سے اور آخرت کے راستے سے اندر میں طلب پیدا ہو سکتی ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں اس لیے ان بنیادوں پر انسانوں کو سمجھا کر ان میں طلب پیدا کرنا پھر اس کے بعد ان کو علم بھی دینا ذکر بھی دینا مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے خیر القرون کرنی سم الدین یلونہم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے حضور صاحب نے فرمایا پھر میرے زمانے سے متصل ہے جو اس سے متصل ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیریت کی کیا علت ہے کہ آپ کا زمانہ جو ہے بہترین زمانہ کیوں ہے اور میں آپ کے زمانے میں بہترین ہونے کی علت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں تین چیزیں ایک ساتھ ہر فرد امت میں پائی جاتی تھی ایک دعوت ہے ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے ایک دعوت ہے ایک علم ہے ایک عمل ہے یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہر فرد امت میں پائی جاتی تھی ہر فرد امت دائی تھا اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف آخرت کی طرف بلانے والا تھا ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا علم کے ساتھ میں علم علم جاننے والا تھا تیسرا ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا یہ تین بنیادیں ایک ساتھ ہر فرد امت میں پائی جاتی تھی فرمایا اس محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر فرد امت میں ایک تو دعوت زندہ ہو جاوے اس لیے کہ آدمی دائی ہوگا تو مدعو نہیں ہوگا اگر آدمی کے پاس دعوت کی حقیقت ہے تو کبھی باطل کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہی غلط ماحول میں کیوں نہ ہو بلکہ اس ماحول کو بدلنے کا وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ نے وہ طاقت دعوت کے اندر میں رکھی ہے پھر فرمایا دعوت کے ساتھ علم ہو جہالت کے ساتھ نہ ہو تو علم کو حاصل کیا جائے اور فضائل کے ذریعے سے مسائل کی ضروریات تک پہنچا جائے اور تیسری چیز علم اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ اس پر عمل پیدا ہو جائے اس لیے دعوت علم اور ذکر یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہو جائے گی تو فرمائے وہ خیریت دوبارہ امت میں زندہ ہو جائے گی اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا ہے اب اس کام کو سب سے پہلے تو سمجھنا ہے اور آپ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھنے کے لیے اس کے ماحول میں جانا ہوتا ہے کہ آدمی ماحول میں وہ بات سمجھ سکتا ہے ایک آدمی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کے ماحول میں انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے ماحول میں عالم بننا ہے تو علم کے ماحول میں ایسا ہی دعوت کے عظیم کام کو سمجھنا سیکھنا ہے تو اس کے ماحول میں جانا اس کے ماحول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق جو ہے یہ نقل و حرکت کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نقل و حرکت والی زندگی ہے مکی زندگی انفرادی نقل و حرکت کا نمونہ ہے مدنی زندگی اجتماعی نقل و حرکت کا زمانہ ہے جس میں آپ نے پچیس سے زیادہ سفر دس سال میں فرمائے تو نقل و حرکت کی فضا میں ایک سال کے لیے علماء سے کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علماء ایک سال کے لیے نقل و حرکت کی فضا میں جائیں اور نقل و حرکت کی فضا میں رہ کر کے ایمان والوں کے تمام طبقات کے ساتھ رہیں تاجروں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ پڑھے لکھوں کے ساتھ ان پڑھوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ تاکہ ہر ایک کی ضرورت سمجھ میں آئے کہ ان کی ضرورت کیا ہے پھر ضرورت کے لینے کی استعداد کیا ہے یہ سمجھ میں آئے استعداد کے دینے کا نبوی طریقہ کیا یہ سمجھ میں آئے تاکہ بات صحیح جگہ پہنچانا اور پہنچنا آسان ہو جائے اس کے لیے ایک سال اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو اچھی طرح دن میں محنت کرنا رات کو گھنٹوں اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں آہوزاری میں لگنا یہاں تک کہ اللہ یہ سمجھا دے کہ امت کے مسائل کا حل امت کی محنت کے صحیح کرنے میں امت جن مسائل سے دو چار ہے ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے امت کی محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا اور جب زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا تو امت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے اپنایا ہے اور آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائے ایمان کے پھیلانے پر لگائے یہ پہلا مصرف ہے لگانے کا دوسرا مصرف ہے کہ اپنی جان مال کو عبادت پر لگائے تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جاوے تیسرا اپنی جان مال کو اخلاق پر لگائے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر چوتھا اپنی مال جان مال کو اپنی ضروریات کے حاصل کرنے میں اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے پوری کرنے میں لگائے لیکن بقدر ضرورت لگائے اسراف سے بچ کر کے لگائے یہ محنت کا یہ رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے تیویس سال میں امت میں قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں مجمع بھی بن گیا اور جس کے نتیجے میں ماحول بھی بن گیا یہ دونوں چیزیں دنیا میں زندہ ہو گئی مجمع ایسا زندہ ہو گیا کہ پوری دنیا کو یہ کہا گیا اسلم اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ دوسرا ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اسلام سمجھنا سیکھنا ہے کہاں جائیں فرمایا میں مدینہ میں آ جاؤ دو ہفتہ رہ لو دین کی سمجھ حاصل کر کے چلے جاؤ تو یہ دونوں چیزیں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اور دنیا کے ہر کونے کونے میں ایک ایسا مجمع پیدا ہونا چاہیے کہ جو مجمع امت کے لیے نمونہ بنے جن کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے اور ایسا ماحول بنے کہ جہاں آ کر کے لوگوں کو اسلام سمجھنا آسان ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کے لگانے کی ترتیب صحیح کر دے بس اور صحیح ترتیب کے معنی یہ ہے کہ جان مال دعوت پر اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے عبادت پر اتنی لگے جتنی عبادت کا تقاضا ہے اخلاق پر اتنی لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اپنی ضروریاتی زندگی کے حاصل کرنے میں پوری کرنے میں بقدر ضرورت لگے اسراف سے بچ کر کے لگے محنت کا یہ طاقت و ایسا رخ ہے کہ اگر یہ امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی آپ انداز لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں پونے چھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی اور یہ جہالت اور گمراہی صرف تیویس سال میں ختم ہو گئی اور ایک مجمع بھی دنیا میں پیدا ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا کہ جو ساری انسانیت کے اسلام کی طرف آنے کی راہ کو ہموار کر کے گیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت کار نبوت میں رکھی ہے اور اس کی بنیاد محنت کا رخ صحیح کرنا ہے اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی باتیں اچھی طرح سمجھنا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میدان میں ہم کو رکھے پوری قوت کے ساتھ اس شرح کے ساتھ امت کو اس محنت پر ڈالے کہ اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنے کی وجہ سے ان کے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی اور پوری دنیا میں لے کر پھرنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی اور ہر حال میں کرنا آسان پیدا ہو جائے گا اگر کام کو صحیح طریقے سے کر لیا گیا اس لیے میرے دوستو اس کے لیے علماء سے صرف ایک سال مانگا جاتا ہے کہ ایک سال نقل و حرکت کی فضا میں رہ کر اچھی طرح اس کام کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کے بعد اللہ جن شعبوں میں رکھے ان شعبوں میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ امت کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے اپنے شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے کیوں بھائی اس کے لیے مجمع تیار ہے کون کون تیار ہے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں ایک ایک سال کے لیے تیار ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کل جاؤ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں آپ ارادہ کریں اس کے بعد اللہ سے مانگے اپنے بس کی کوشش کریں جب یہ تین کام کریں گے اور اللہ دیکھیں گے کہ ارادے میں سچائی ہے دعا میں سچائی ہے کوشش میں سچائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب اپنے فضل سے عطا فرما کر ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے اب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں بھائی کہ انشاءاللہ سال لگائیں گے کہو کھڑے ہو کر کہو بھائی جو جو شروع کی ہوا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر تو دوسروں کو بھی ہمت ہوگی ان ایک ایک سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں بھائی اور بتائیں بھائی ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں بھائی ارادہ کرنا اللہ سے دعا مانگنا اپنے بس کی کوشش کرنا بس یہ تین کام ارادہ ہمارے بس میں ہے دعا اپنے بس میں ہے کوشش اپنے بس میں ہے اور نکالنا یہ اللہ کے بس میں اللہ آسان کریں گے جو سال میں نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو کر ارادے کریں بھائی اور اس کی ترتیب بنائیں کسی شعبے کو چھوڑ کر غلط اس کو توڑ کر نہیں جانا ہے بلکہ دروازہ کھول کر جانا ہے اس کی ترتیب بنا کر کے لیکن اس کے لیے شرط ارادہ ہے اللہ کی طرف سے فیضان جو ہوگا وہ آدمی کے ارادے پر ہوگا کہو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو بھائی ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جان مال میں برکت عطا فرمائے ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے اللہ ان کو اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اللہ دنیا بھی اچھی بنائے آخرت بھی اچھی بنائے کہو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں بھائی ارادہ کرنا ہاں؟ وہ پھر بعد میں کرتے تھوڑا بھی اور چار سال کی جی ہاں سال کے لیے بتاؤ بھائی پھر آگے پھر دیکھتے اور اور بتاؤ بھائی ارادہ کرنا ہے دعا مانگنا ہے اپنے بس کی کوشش کرنا ہے اپنے بس کا کر دیں گے تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے یہ ترتیب ہے اچھا بھائی اگر ایک سال کے لیے ابھی ہمت کم ہو رہی ہے تو نیت تو ایک سال کی کرنا ہی ہے کرنا بھی آج نہیں تو کل بھی تشکیل تو ہونی ہی ہے جب تک سال باقی ہے جب تک تشکیل باقی ہے لیکن اگر اتنی سال کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم چار مہینے کے لیے سے شروع کریں اللہ ہمت دے تو پورا کر کے آنا اور اگر ہمت نہیں ہوئی تو چار مہینہ لگا کر کے آ جانا اس کے بعد میں پھر دوبارہ اللہ ہمت جمع کر کے اللہ کے راستے میں جانا کہو کھڑے ہو کر چار مہینے کے لیے ارادہ کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ چار مہینہ لگائیں گے اور سال اگر ہمت دیں گے تو سال پورا کر لیں گے بتاؤ بھائی ساتھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بھائی بتاؤ چار مہینے کا ارادہ کریں عوام کے نصاب پر ہی صحیح ارادہ تو سال لگانے کا ہی ہے چار مہینے سے شروع کریں اللہ ہمت دے تو سال پورا کریں جی بتائیں بھائی چار مہینے کے لیے بتاؤ جی اور بتائیں بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے پیدل ماشاء اللہ قبول ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیدل جماعتوں کی برکت سے اللہ کے عذاب کو اٹھتا ہوا میں نے دیکھا یہ بہت طاقتور عمل ہے پیدل اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بہت قریب ہے ایسے ساتھی بھی بتایا کہ ہر سال چار مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ چھوٹی سی زندگی ہے کرتے ہوئے جینا ہے کرتے ہوئے مرنا ہے بھائی اور بتائیں بھائی اچھا بھائی آپ حضرات کا ارادہ تو ہے نا سال کا کس کا کس کا ارادہ ہے ذرا معلوم تو پڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بہت بڑے مجمع کا ارادہ ہے اچھا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ان کے بھی ارادے ہیں نا بھائی سال کے اور چار مہینے کے کیوں بھائی کرنے کا ارادہ تو ہے نا کرنے کا ارادہ پیدا کر لیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا اب میرے دوستوں آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس میں چھٹیوں کا زمانہ ہوتا ہے جس میں سال میں چالیس دن کی مہینے کی دو مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے اس میں آپ حضرات اپنے اپنے محلوں سے اپنے اپنے مشغلوں سے جہاں پر آپ ہے وہاں سے جماعت بنائیں دس بارہ آدمیوں کے اپنے ساتھ اور ایسے علاقوں میں جا کر کام کریں جہاں کے مسلمان غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے جو دنیاوی اعتبار سے غریب ہے اور دینی اعتبار سے جاہل ہے اپنے دین کو جانتے نہیں ہیں عام طور پر یہی لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں دوائی کے پتے پر مکان کی تعمیر پر بچوں کی پڑھائی پر یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں جہالت اور افلاس یہ دو ارتداد کے سبب اٹلائے علماء نے کہ مفلسی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ارتداد میں آدمی پڑ جاتا ہے تو ایسے علاقوں میں جا کر کام کرنا ایک بیمار کی فائل دیکھنا ہے اور ایک بیمار کو تڑپتا ہوا دیکھنا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب بیماروں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ہم تڑپ جائیں گے راتوں کی ہماری نیند اڑ جائے گی یہ طاقت ہمارے اندر بہت بڑی جو پیدا ہوگی ایسے لوگوں میں کام کرنے سے پیدا ہوگی اس لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ بھائی چلے سے تو اپنی تبلیغ کو شروع کریں کہ بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے یہاں سے چلے کی جماعت بنا کر کے جاؤں کھڑے ہو کر کہو بس پھر نام بھلے نہیں لکھیں گے آپ اپنے یہاں سے ترتیب بناؤ کہ انشاءاللہ چلے کی جماعت بنا کر ایسے بنجر علاقوں میں جا کر کام کریں گے اور اللہ ہمت دیں گے تو پیدل جا کر کے کام کریں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے بہت برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مجمعے کو پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے تشریف رکھے اب میرے دوستوں اس کے ساتھ آپ حضرات سے دو چیزوں کی درخواست ہے ایک درخواست تو میرے دوستو یہ ہے کہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی جن جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں جماعتیں اندرون اور بیرون کی آتی ہے تو اندرون اور بیرون کی آنے والی جماعتوں کی آپ نصرت کریں نصرت کے معنی ان کی خدمت بھی ہے کہ بھائی خدمت بھی کریں اور نصرت کے معنی خدمت کے ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ان کو دیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہو ایک قاری ہو تاکہ ان کا قرآن صحیح کرائے ہر نکلنے والے کا اور ہر ایک کا دینی مسائل ان کو سکھائے ضروریات دین لیکن یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی ابھی تک ہر جماعت میں عالم اور قاری نہیں ہوتے اب ان کو پورا دین دینے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے محلوں میں یہ علماء آئیں جماعتیں آئیں تو ان جماعتوں کو علماء اپنا وقت دیں جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں دو گھنٹہ اڑھائی گھنٹہ چار گھنٹہ چھ گھنٹہ علماء کے پاس کافی وقت ہے آپ کی پڑھائی کا زیادہ سے زیادہ وقت آٹھ گھنٹے ہوتا ہے سولہ گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے نکال دیں تو کتنا چوبیس چوبیس گھنٹے میں سے تو سولہ گھنٹے بچے سولہ گھنٹے میں آٹھ گھنٹہ اور ضروریات کے لیے نکال دیں تو بھی آٹھ گھنٹہ آپ حضرات روز لگا سکتے ہیں تو آنے والی جماعتوں کی نصرت میں اپنا وقت لگائیں ان کی ضرورت معلوم کریں کہ ان کی کیا ضرورت ہے ان کا قرآن صحیح نہیں ہے تو قرآن صحیح کرا دے آپ بیٹا کر ان کو وضو موضوع نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے تو انفرادی وقت میں ان کے مسائل سکھا دے یہ ہماری ضرورت ہے ان کو ضروری دعائیں یاد نہیں ہیں یا ان کو نماز میں پڑھی جانے والی دوسری تکبیرات اور تسبیحات نہیں معلوم ہے درو شریف نہیں معلوم ہے تو ان کو صحیح کرا دے یہ سب سے پہلی ضرورت ہے جماعت کا توڑ ہے تو اس کو جوڑ کرا دے ان کا وقت مسجد میں صحیح نہیں گزر رہا ہے باہر زیادہ گھوم رہے ہیں تو بٹھا کر ان کو ترغیب دے کر ان کو صحیح وقت گزاری پر آمادہ کر دیں یہ بڑا کام ہو جائے گا آپ حضرات کے ذریعے سے آنے والی جماعتوں کی نصرت کے ذریعے سے کہ بھائی آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا دوستوں اس لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہر آنے والی جماعت کو آپ ضرور وقت دیں اور وقت دے کر کے ان کو جو ہے ضرورت کا دین آپ حضرات عطا فرمائیں یہ آپ کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اعمال کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرائیں گے کہ ہم کو فلاں عالم نے یہ مسائل سکھائے ہیں فلاں عالم نے ہم کو یہ دعائیں یاد کرائی ہے فلاں عالم نے ہماری سور فاتحہ یاد کرائی جس کی وجہ سے نماز صحیح ہوئی یہ ساری ہمیشہ زندگی پر ان کی دعائیں بھی ملے گی کہ میں کریں گے ان دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک مسجد وار جماعت کا کام ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا تو یہ مسجد وار جماعت کے کام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مسجد وار جماعت کا کام اتنا طاقتور کام ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو چند مہینے ہوتے ہوتے پورے محلے کی فضا بدلی ہو جائے گی میں پوری قوت کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کر کے دیکھیں کہ روزانہ اگر اڑائی گھنٹہ فارغ کرنے کا نظام بن جائے اور ہر گھر ہر فرد سے ملنے کا نظام ہو جائے اور ہر جماعت میں ایک عالم ساتھ میں ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی دو چار چھ مہینے کی محنت پر پورے محلے کی فضا بدل جائے گی عوام کا لوگوں کے پاس جانا یہ طاقتور چیز ہے اس سے زیادہ طاقتور چیز علماء کا ان کے کے پاس پاس جانا لوگوں ہے جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے گی اب کیا رہ گیا ہمارے مسجد کے امام صاحب آ گئے ہمارے بچے کے معلم آ گئے اب کیا چیز رہ گی اب تو مجھے جانا ہی چاہیے فوراً یہ دائیا ان کے اندر میں پیدا ہوگا آپ کے جانے کی وجہ سے اس لیے میرے دوستو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی مسجد وار جماعت کا جو کام ہے اس کام میں آپ عملی طور پر ان کے ساتھ چلیں مشورے میں آپ شرکت کریں تعلیم میں آپ شرکت کریں آپ بیٹھیں گے تو مجمع بھی بیٹھے گا آپ کے دیکھا دیکھی کہ ضروری کام ہے علماء جب بیٹھتے ہیں تو ہم کو بھی بیٹھنا چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ روزانہ کی ملاقاتوں میں اڑائی گھنٹے کی وقت فارغ کر کے ان کے ساتھ جماعتوں میں چلے پھرے ایک ایک ایمان والوں کے پاس جائیں ہر ایمان والے کو آپ پہچاننا چاہیے نام کے ساتھ کہ ہمارے محلے کا آدمی ہے اور اس کا یہ نام ہے وہ آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب ہے اور ان کا نام یہ ہے تو وہ کسی باطل کا شکار نہیں ہوگا ورنہ ہمارا مقتدی دوسروں کا علیہ کار بن جائے گا میرے دوست اور یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ فتنے دین کے نام پر بھی آ رہے ہیں اور بے دینی کے نام پر بھی آ رہے ہیں تو عوام بچ نہیں سکتی ہے ہمارے تعلق کے بغیر اور تعلق کے پیدا کرنے کا طاقتور ذریعہ یہ مسجد وار جماعت کا کام ہے کہ عوام اور علماء آپس میں ایسے جڑے ہوئے رہیں کہ بھائی ان کو کوئی آدمی اچک نہ سکے اس کے لیے آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے آپ اس محنت میں شریک رہیں اسی کے ساتھ میں تین تین دن کی جماعتوں میں اپنے مدرسین سے اپنے منتظمین سے اجازت لے کر ترتیب کے ساتھ میں آپ ان کا جماعتوں کا اچھا وقت لگوا دیں صرف گھوم پھر کر جماعتیں نہیں آنی چاہیے بلکہ جو بنیادیں ہماری محنت کی ہے ان بنیادوں کے ساتھ اپنا وقت لگا کر کے آئے گی آپ کی صحبت کی وجہ سے تو روز نئے نئے کام کرنے والے آدمی آپ کے ہاتھوں بنتے رہیں گے اس لیے آپ سے درخواست ہے اور اگر آپ مقامی کام اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ چلے کی جماعت آپ کے لیے بنانا بھی آسان ہو جائے گا اور آئندہ سال لگانا بھی آسان ہو جائے گا کیوں کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا و کر عفر الفسوق ولیسیاں و من الراشدین اللهم من رسل من خير ما و منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بك کمن شرم ما استعاذك منه نبی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقبل منا من کَََن السميع العليم العلیم و تو بالین التواب الرحيم وصلى الرحیم و صلی اللہ خلقه محمد خلقی محمد ولا علی و صحابی اجمعین الراحمين